نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے جب آدمی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو تو وہ اسے ازار بنا کر نماز پڑھ لیا کرے کیونکہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب ایک ہی کپڑا ہو تو اس سے اس طرح التحاف نہ کیا کرو جس طرح کی یہودی کرتے ہیں نافع کہتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تھا تو مجھے امید ہے کہ جھوٹا نہیں قرار پاؤں گا حدیث نمبر چودہ سو چودہ مسند احمد